وہ ہیں مولانا عبد الماجد دری آبادی کی تفسیر ماجدی وہ کافی اچھی تفسیر ہے ایک ہی ایک ہی جلد اور جب تقریباً جس حجم میں تفسیر عثمانی ہے اسی حجم میں ہے وہ حجم سب سائز تفسیر عثمانی جو موجود ہوتی ہے نا ایک جلد میں اس سے شاید تھوڑی سی زیادہ بڑی ہے تھوڑی اس میں بہت صفحات زیادہ ہے وہ اتنی مشہور نہیں ہے لیکن بہت اچھی تفسیر ہے مولانا عبد الماجد آبادی نے پہلے انگریزی میں لکھی تین جلدوں میں اس کے بعد پھر انہوں سے کہا گیا کہ آپ نے اپنی زبان میں تو لکھی کوئی نہیں تو پھر انہوں نے اردو میں بھی تفسیر لکھی ہے تو نائنٹین انیس سو چالیس وغیرہ کے زمانے کی بات ہے اور نائنٹین فورٹی سے فورٹی تھری کیونکہ عبد الماجد آبادی کو تو آپ جانتے ہیں نا ان کی اپنی کیا کہتے ہیں اس کو آٹو بایوگرافی کو اور اردو میں سوان حیات انہوں نے جو اپنی سوان حیات لکھی ہے تو وہ بھی بہت پڑھنے والی ہے کیونکہ ملحد تھے دین چھوڑ گئے تھے اور وہ جدید فلسفہ پڑھا اور جامع عثمانیہ اور یہ سب یہ بڑے بڑے لوگ تھے نا مولانا عبد الباری ندوی مولانا عبد الماجد دری آبادی اس طرح کے لوگ یہ تو بہت جدید پڑھے لکھے لوگ تھے جدید سے مراد ہے جدید فلسفہ یہاں تک کہ ڈیوڈ ہیوم کی کتاب ہے آن ہیومن انڈرسٹینڈنگ کے نام سے بڑی مشہور اس کا ترجمہ مولانا الماجد دری وادی نے کیا تھا اس زمانے میں ابھی بھی میرے پاس موجود ہے وہ ترجمہ تو اس طرح کے لوگ تھے پھر وہ آہستہ آہستہ کایا پلٹ ہوئی دین کی طرف پلٹے یہ سب لوگ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتے تھے یہ سب ان دی اینڈ آ کر بیت بیت ہوئے ہیں حضرت تھان بھی ہاتھ اور حضرت مولانا عبد الباری ندوی تو کہتے ہیں میں تو اپنے آپ کو عقل کل سمجھتا تھا اتنا مجھے فلسفے پہ گرپ تھی اور جامعہ عثمانیہ میں فلسفہ پڑھاتے تھے تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں حضرت تھانوی کے پاس پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ عقل نام کی کوئی شے میرے پاس نہیں ہے یعنی کوئی عقل مجھے چھو کے بھی نہیں گزری تو یہ بھی وہیں آ گئے عبد الماجد دری آبادی بھی کی بھی وہ بھی تھانہ بھون آ گئے وہ بھی وہیں آ کے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا پھر تفسیر ماجدی میں ذکر بھی ہوتا ہے پتہ نہیں کون سے سورج زمر ہے یا پتہ نہیں کس تفسیر کے درمیان کہ حضرت تھانوی کی وفات کے اوپر جو ہے وہ نیچے لکھا ہے کہ آج جو ہے وہ خبر ملی تھانہ بھون سے اس میں بڑے افسوس کا کیونکہ آپ کو ہر صفحے پہ یہی ملے گا مسائل سلوک انہوں نے وہیں سے لیے ہیں مولانا شفیع تھانوی کے بیان القرآن سے تو اس میں ہر صفحے پہ آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ مرشد تھانوی نے فرمایا مرشد تھانوی نے فرمایا ویسے وہ بیت کسی اور کے ہاتھ ہوئے تھے شروع میں لیکن بہرحال مرشد انہوں نے مولانا شفیع تھانوی کو تو وہ بھی بڑی اچھی تفسیر ہے لیکن نہیں مشہور نا اتنی تفسیر ماجدی روایت روایت تک تک پہنچ پہنچ گئے نہیں رستے رستے میں نہیں گئے اللہ کے فضل سے بالکل روایتی تفسیر ہے اور روایت پر ہی کھڑے تھے ظاہری بات ہے کچھ ذرا افق وسیع ہوتا ہے ایسے لوگوں کا کیونکہ انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے لیکن روایت پر آ گئے مولانا عبد الماری ندوی تو بہت ہی زیادہ روایتی ہو گئے ان کی کتاب پڑھی ہے مولانا عبد الماری ندوی کی کتاب ہے تجدید معاشیات اس میں آپ کو پتہ چلے گا یعنی وہ بالکل ایک سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے اس کے بالکل ہی اپوزٹ بیان ہے اس میں اس کا نام ہے تجدید معاشیات انہوں نے کتابیں لکھی تجدید تعلیم تجدید معاشیات تجدید تصوف تجدید کوئی ایک اور بھی ہے چار شاید کتابیں ہیں تجدید کے اوپر اور وہ انہوں نے یہی بتایا کہ یہ میں حضرت تھانوی کے خیالات اب بیان کروں گا تو وہ سب تجدید اصل میں چونکہ وہ کہتے ہیں حضرت تھانوی مجدد ہے تو تج معاشیات میں کیا تجدید تھی اور اس میں کیا تجدید تھی اور بڑی زبردست کتاب ہے تجدید معاشیات ضرور پڑھی کیونکہ آج کل تو دور ہی اکنامکس کا ہے یعنی اس میں پتہ یہ چلے گا کہ کیا ہے معاشیات کیا ہوتی ہے ایک خاص روایتی نقطہ نگاہ سے ٹھیک ہے مولانا مناظر حسن گیلانی علیہ الرحمٰن نے بھی اسلامی معاشیات کے نام سے کتاب لکھی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی جدت ہے ٹھیک ہے مولانا حفظ الرحمٰن سہاروی جو ہیں جن کی قصص القرآن ہے انہوں نے بھی اسلامی معاشیات پہ کتاب لکھی ہے لیکن اسلامی معاشیات کا جو روحانی پہلو زیادہ غالب ہے وہ تجدید معاشیات میں ہے مولانا عبد الباری ندوی رحیم اللہ تعالی یہ تو کافی فاصلہ ہے شیخ الاسلام جو شیخ الحدیث مولانا زکری جو تھے یہ جو طبی طبلی جماعت ہاں، ہاں۔ ہاں وہ بعد میں تھے یعنی وہ ان سے بیت نہیں تھے حضرت خانوی سے بیت نہیں تھے وہ شخصیات ہاں۔, ہاں شخصیات تو ذہنی بات ہے الگ الگ ہے نہیں نہیں وہ چپ چوکے تبلیغی جب وہ شیخ الحدیث تھے جنت جنت میں مدفون ہے وہ تو بہت بڑے شیخ الحدیث تھے جن کی فضائل اعمال کتاب ہے فضائل اعمال جنہوں نے لکھی ہے وہ ہیں شیخ الحدیث مولانا زکریہ شیخ الحدیث فضائل اعمال نہیں کتاب تبلیغی جماعت کی جی، جی۔ نصاب کی وہ انہوں نے لکھی ہے تو وہ بھی بہت بڑے آدمی ہیں کوئی شک نہیں وہ غالباً اللہ علیہ مولانا حسین احمد مدنی کے خلیفہ تھے مجھے یہ کنفرم نہیں ہے زیادہ بڑا آدمی کون ہے اللہ میاں کو پتہ ہے دنیا کے علوم کے اعتبار سے تجدید کے اعتبار سے اصلاح کے اعتبار سے زیادہ بڑے آدمی مولانا حضرت شیف علی تھانوی ہیں ہے وہ حضرت تھانوی وہ سمجھ لیں ان کے بھی اکابرین میں سے ہیں مولانا زکریہ شیخ الحدیث اٹھارہ سو چھیاسٹھ سے انیس سو ترتالیس بیان القرآن نہیں معرف القرآن تو مفتی شفیع صاحب ہاں مفتی شفیع صاحب نے جو اس ایک آتا ہے نا ترجمہ اور اس کے بعد ہوتا ہے خلاصہ تفسیر آپ نے دیکھا ہوگا خلاصہ تفسیر بریکٹ میں ترجمہ بریکٹ میں وضاحت ترجمہ بریکٹ یہ انہوں نے لیا ہے بیان القرآن سے حضرت تھانوی اس طرح ترجمہ کر کے اس طرح آگے جو ہلکی بھلکی وضاحت کرتے ہیں یہ ہلکی بھلکی وضاحت ہوتی ہے لیکن اس میں بہت چیزیں واضح ہو جاتی ہیں پھر وہ فوائد کے نام سے کچھ فوائد بیان کرتے ہیں پھر یہاں تک چلتا ہے اردو میں اگرچہ وہ اردو بھی ایسی ہے جس کو سمجھنے کے لیے فارسی اور عربی آنی چاہیے یعنی اردو بھی سمجھ میں آنے والی نہیں ہے اگر آپ بیان القرآن پڑھیں گے فوائد اتنے مشکل سے آپ ذرا وہاں کھولیں هو الذي انزل کل کتاب منه حیات المحکمۃ هن ام کتاب اخر و محکمات اور متشابہات کیا ہوتے ہیں یہ بحث آپ بیان القرآن میں پڑھ لیجئے تو اگر سمجھ آ جائے تو مجھے لیں تو اس کے بعد وہ کچھ چیزیں کہتے ہیں جو عوام کے لیے نہیں ہیں یعنی اس تفسیر میں عوام اور خواص کا خیال رکھا گیا یہ عوام کی بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں سمجھ نہیں آتی ہمیں اس کے بعد وہ بیان کرتے ہیں کہ بھائی ترجمہ میں نے یہاں یہ کیوں کیا اور یہ وضاحت نہ وہاں ون ٹو تھری لگاتے چلے جاتے ہیں اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں عربی میں وہ عربی میں ہوگی وہ کیونکہ ہم جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ یہ ترجمہ اس طرح کیوں کیا اور اس طرح کیوں نہیں کیا اور یہ وضاحت وہ آتا ہے کہ اس میں ہاں پھر ایک آتی ہے قرآت کی بحث اگر کوئی قرآت کی ذرا ایسی بحث ہے جس سے کچھ معنی میں فرق پڑ رہا ہے تو وہ قرآت کا بیان کر دیتے ہیں وہ بھی عربی میں ہی ہوتا ہے پھر روایات کے نام سے وہ بھی عربی میں ہے اور آخر میں مسائل سلوک وہ بھی عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ پیش ہو جاتا ہے نہیں تفصیل وسیل کوئی نہیں بالکل الگ ہے تصیل بس اس معنی میں ہے کہ انہوں نے خلاصہ تفصیل لکھ کے آگے کچھ عام فہم انداز میں بیان کیا لیکن حضرت تھانوی کی کتاب کی تفصیل نہیں ہے یعنی بیان القرآن کی تفصیل نہیں ہے وہ مطلب بالکل فرق ہے آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا کہ وہ اور شہ ہے اور شاید لکھا ہو لیکن ہے نہیں اس طرح تحصیل مراد یہی ہو سکتی ہے کہ عوام اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ پڑھ لیں بس تحصیل مراد یہ نہیں کہ وہ وہ چیز جو اس کے اندر ہے وہ ساری ادھر آ گئی ہے ایسا نہیں ہے تو روایات والی جو تفسیر ہے نا وہ اہل حدیثوں کی ہوتی ہیں جن میں ہر ایک کے بعد ایک روایت آتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی ہے جیسے مولانا عبد الرحمٰن کیلانی جو عالم تھے اہل حدیث بڑے عالم تھے نیک جن کی شریعت و طریقت ایک کتاب ہے اور انہوں نے تصور پہ خوب رد کیا اور آپ کو تیسیر القرآن میں بھی ہر جگہ رد ملے گا ایسے وہ آدمی نیک بڑے آدمی تھے سجدے میں ان کی وفات ہوئی عشاء کی نماز کے میں سجدے کی حالت میں انیس سو ننانوے میں تو ان کی کتاب ہے تفسیر تیسیر القرآن چار جلدوں میں اردو میں تیسیر القرآن چار جلدوں میں وہ اس میں اسی طرح روایات جو آپ جس طرح چاہ رہے ہیں تو وہاں ہے پھر یہ جو احسن البیان ملتی ہے مختصر والی چھوٹی اس میں بھی روایات کی کثرت ہے تفسیر ابن کثیر کے جو اردو ترجمے ملتے ہیں ان میں بھی روایات کی کثرت ہے اور پیر کرم شاہ الظہری علیہ الرحمہ کی جو تفسیر ہے ضیاء القرآن اس وہ بھی بڑی تفسیر میں لیکن اس میں بھی روایات کی کثرت ہے یعنی اگرچہ وہ روایت بالماسور کے طرز پہ نہیں لکھی ہوئی تفسیر بالماسور لیکن روایات کی کثرت ہے اور مفسرین کے اقوال کی بھی کثرت ہے خصوصاً امام راضی علیہ الرحمہ کی تحقیقات اکثر وہ ذکر کرتے ہیں ضیاء القرآن ہے نا پیر کرم شاہ زری ان کی وہ بھی اچھی تفسیر ہے وہ میرا خیال ہے آٹھ جلدوں میں آٹھ نو جلدوں میں ہے ضیاء القرآن عارف القرآن کی طرح ہی بڑی تفسیر ہے وہ بھی اچھی ہے اور مولانا جو غلام رسول سعیدی تھے ان کی طبیعان القرآن ہے جن کی آپ جانتے ہیں طبیان القرآن تو انہیں کی ہے نا ہاں وہ بھی بڑی تفاصیر میں سے میں نے اس کو صحیح طرح دیکھا ہوا نہیں ہے لیکن وہ بھی بریلوی مکتبہ فکر کے مولانا غلام رسول سعیدی جنہوں نے مسلم کی بھی شرح کی اردو میں طبیان طبیان اس کا کیا نام وہ بھی ہی ہے طبیان ہاں مسلم کی بھی شرح ہے اور تفسیر بھی لکھی ہے طبیان القرآن غالبہ اللہ عالم تو وہ بھی اچھی تفاصیر میں سے تو یہ ساری علماء کے گروہ کی تفاصیر ہے نا باقی تفہیم القرآن اس جو جس کو جونرا کہتے ہیں اس سے نکلی ہوئی ہے یا لیکن وہ بھی اچھی تفسیر نکلنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ تفسیر ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ ظاہری بات ہے ایک علماء کا حلقہ ہے ان کے ہاں ایک خاص طرز ہوتا ہے علوم پر بھی ایک خاص گرفت ہوتی ہے آزاد خیالی نہیں ہوتی یعنی اپنی رائے نہیں ہوتی عموماً بیان ہوتا ہے تو مولانا مودودی علیہ الرحمٰ جو ہیں وہ بھی بڑے آدمی تھے اور علوم پر تو ان کی بھی گرپ تھی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن بہرحال اس اس کے اندر ایک تحریکی اور سیاسی ایک پہلو تفسیر کے اندر غالب ہے لیکن بہت اعتبارات سے بڑی مفید بھی ہے جیسے اب آپ یعنی چھ جلدیں ہیں اس کی پہلی دو جلدوں میں پہلے پندرہ سپارے ہیں آخری چار جلدوں میں آخری پندرہ سپارے ہیں تفہیم القرآن میں تو وہ پہلی دو جلدیں غالباً انہوں نے جیل میں لکھی تھی اس پہ وہ زیادہ تفصیل نہیں کر سکے یعنی اس طرح حالانکہ شروع کی مدنی صورتیں تو زیادہ وضاحت در طلب کرتی ہیں تو کسی نے ان سے کہا بھی تھا کہ اب آپ بعد میں اس پہ نظر ثانی کر کے اس میں جا تو انہوں نے کہا جو ہو گیا وہ ہو گیا تو بعد کی جو چار جلدیں ہیں وہ پندرہ سپاروں پہ چار جلدیں ہیں اس میں جیسے آخری منزل ہم پڑھیں تو آپ کھول کے دیکھیں تو اس میں ہر صورت کے شروع میں وہ صورت کی وضاحت اس کا زمانۂ نزول کا تعین اور یہ کرنے کی کوشش ہے تو اس لحاظ سے وہ بڑی مفید ہے یہ کئی دفعہ آپ کو معرف القرآن میں نہیں ملے گا صورت کے اوپر کوئی بحث صورت کیا ہے کب نازل ہوئی صورت کا موضوع کیا ہے وہ نہیں ملے گا وہ مولانا مودودی کے یہاں ملے گا پھر یہی بحث آپ کو صورت کا تعین اس کا موضوع اور اس کا پیچھے سے تعلق وہ تدبر قرآن تو تدبر قرآن ایک اور ہی لیکن وہ ایک یقیناً نادر تفاصیر میں سے ایک تفسیر ہے یعنی نادر سے مراد ہے کہ اپنے منہج اور اپنے اسلوب پر نادر ہے اور وحیدی کو اس طرح کی تفسیر یعنی تدبر قرآن کی طرح کی اور کوئی تفسیر اویلیبل نہیں ہے کہ جو اسی منہج پر لکھی گئی ہو مولانا امین وصل اسلائی کی تو وہ بھی وہ ایسی تفسیر ہے کہ اس سے کوئی اور تفسیر غلی نہیں کر رہی وہ آپ اسی کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گی ٹھیک ہے نا خصوصاً نظم قرآن کیونکہ نظم قرآن پر جو ان کے ہاں اور انہوں نے تفسیر میں دعویٰ یہ کیا کہ مولانا حمید الدین فرائی جو ان کے استاد تھے جو پوری تفسیر نہیں لکھ سکے کچھ ان کی ہیں ادھر ادھر کی انہی کے منہج کو استعمال کر کے انہوں نے تفسیر لکھی ہے یعنی مولانا حمید الدین فراہی علیہ الرحمہ کے منہج پر تو نو جلدوں میں آٹھ جلدوں میں بڑی تفسیر ہے مولانا امین اسلحی کی تو یہ اردو میں ہیں ہے تفسیر مظہری مولانا جو ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ تھے وہ عربی میں لکھی ہے تو انہوں نے وہ تفسیر ہے عربی میں وہ ترجمہ ہے یعنی وہ اس میں بتاتا ہوں یعنی اصلا وہ تفسیر عربی میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں فارسی میں لکھی ہے فارسی میں نہیں لکھی فارسی میں بھی اس کا ترجمہ ہی ہے تفسیر انہوں نے لکھی ہے عربی میں اور دس جلدوں میں میرے پاس جو عربی کا نسخہ ہے وہ دس جلدوں کا ہے تو دس جلدوں میں ہے اور وہ تفسیر بہت جامع ہے یعنی اس پہ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تفسیر فقی ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تفسیر بالماثور ہے کیونکہ روایات بالکل وہ ترک نہیں کرتے روایات نقل کریں گے اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تفسیر اشاری ہے کیونکہ اس میں تصوف کے مسائل اور خصوصاً مجدد الفسانی علیہ الرحمہ کے اقبال اور ان کے مکتوبات سے کیونکہ انہیں کے سلسلے کے بندی حضرت شاہ ولی اللہ کے ہم اثر ہیں مولانا ہم اثر ہیں مولانا ثناء اللہ پانی پتی مولانا مظہر جان جانا علیہ الرحمٰ کے خلیفہ اور مولانا مظہر جان جانا جو ہیں وہ حضرت شاہ ولی اللہ کے بالکل ہم اثر ہیں اور بہت بڑے عالم ہیں کچھ لوگوں نے کہا کہ اسی پائے کے عالم ہیں جس پائے کے حضرت شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ ہے شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ پر علم زیادہ غالب ہے اگرچہ تصوف میں بھی وہ بہت معراج پہ ہیں ان پہ تصوف زیادہ غالب ہے اگرچہ علم پر بھی علم میں بھی یہ معراج پہ ہے مولانا مظہر مرزا مظہر جانے جانا انہی کے نام پہ تفسیر ہے تفسیر مظہری تو وہ بھی بہت عمدہ تفسیر ہے اردو میں بھی میں نے ترجمہ اس کا نہیں پڑھا لیکن اچھی ہوگی ہے کون ہاں مولانا صلی اللہ پانی پتی ان کے خلیفہ مجاز اور بھی ان کے بہت خلیف ہیں اور وہ کس سلسلے کے تھے وہ نقش بندیہ جو مجددیہ یعنی حضرت مجدد الفسانی علیہ الرحمٰ کے اس میں سے ڈسینڈنٹس میں سے سلسلے کے ڈسینڈنٹس میں سے جی تو یہ ہے صورت حال اتنا کام ہمارے بزرگوں نے کیا پکا پکایا حلوہ مارکیٹ میں اویلیبل لیکن ہماری یوتھ ہماری جو جنریشن جیسے ہم ہیں میں اپنے آپ کو پوچھتا ہوں میدا خراب ہے نا <laughs> حلوہ کیسے کھائیں اتنی محنت اتنی زندگی کرنے کے بعد پورا تیار کر دیجیے دیری ہے جیسے آپ نے اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں دیکھیں آج کل آپ دیکھیں نا ہم خالص گھی دیسی گھی خالص چیزیں کھائیں تو پیٹ خراب نہیں ہو جاتا کیونکہ ہم کمزور ہو گئے ہیں محنت نہیں ہے پیٹ میدے خراب ہیں اسی طرح بولتے جو آپ حلوہ جس کا بیان کر رہے ہیں وہ بہت ہی خالص چیزوں سے بنا ہوا ہے ہمارے میدے اس کے متعمل نہیں ہو سکتا ملاوٹ پروف ملاوٹ پروف یا آپ کہیں کہ یعنی خالص پروف ہے خالص چیزیں اس میں داخل نہیں ہوتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ ش... یہ پڑھ چکے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُر یہی سے پڑھنا ہے ہاں۔ کذبو بی آیاتنا کلیہا فأخذناہم اخذ عزیز مقتدر صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو الاقدتا من لسانی یفقہو قولی اللهم اللهم اللهم الهمنا رشدنا من شرور انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما صل على سيدنا سيدنا محمد محمد وعلى آل آل وبارك وسلم يا رب العالمين ولقد جاء فرعون فرعون النذر اور کے پاس بھی یا تو ہمارا ڈرابا آیا تو ایک ترجمہ یا ہمارے ڈرانے والے آ گئے یہ ہم دیکھ چکے ہیں جا کا فائل جو ہے وہ نظر ہے کذبو کل لہا انہوں نے ہماری ہر آیت کو جھٹلا دیا تو قرآن مجید میں جہاں بھی کل آتا ہے اس طریقے پر وہ مخصوص ہوتا ہے سیاب کے اعتبار سے یعنی بیاتینا کلیہ سے مراد ہے جو ہم نے دکھائی ان سب کو تو محضوف کیا معنی کلیہ اللہ تی اور سمجھا رہی وہ نشانی ہے جو ہم نے انہیں دکھائی تھی اور بعض نے کہا کہ کلیہ اپنے عموم پر ہے جس نے اللہ کا انکار کر دیا اور اللہ کے رسول کا انکار کر دیا اس نے گویا تمام نشانیوں کو انکار کیا چاہے اس کے سامنے ایک ہی نشانی آئی ہے لیکن اس کا انکار جس طرح ایک رسول کا انکار تمام رسولوں کا انکار ہے جس طرح ایک نشانی کا انکار تمام نشانیوں کا انکار ہے تو یہ اگر کہہ لیں تو پھر اپنے عموم پہ رہے گا کل زبو بھی آیا نا کلیہ مفول مطلق ہے مفول مطلق تین وجوہات کی وجہ سے آتا ہے مفول مطلق آتا ہے یا تو فعل کی تاکید کے لیے یا فعل کی تعداد بیان کرنے کے لیے یا فعل کی نوعیت بیان کرنے کے لیے یہی تین وجہ ہوتے ہیں یعنی اگر آپ کہیں ضرب تو ہو ظربَ ٹھیک ہے تو یہ ہے تاکید کے لیے اگر آپ کہیں ضرب تو ہو ضربطََ یہ ہے عدد کے لیے اور اگر آپ کہیں ضرب تو ہو ضربت رجول قوی تو یہ اس کی نو کے بیان کے لیے جب نو کے بیان کے لیے آتا ہے تو اس کی یا تو صفت آئے گی یا اس کے بعد مضافل ہی آئے گا یعنی آپ کہیں گے ضرب تو ضربن یہ بھی اسی طرح لیکن اگر آپ کہیں ضرب تو ضربت رجول قبی جیسے یہاں کہا فخد نہ اخدا عزیز مقتدر کما یا خد العزیز المختر اخد نہ ٹھیک ہے تو یہ کما کے معنی میں ہو جاتا ہے کس کے معنی میں ہو جاتا ہے جب نو کا بیان ہو کما کے معنی میں تو فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ تو ہم نے انہیں پکڑ لیا کہ ایسے پکڑنا جیسے عزیز عزیز کس کو کہتے ہیں اللہ یورام لا یغلب عز یا عزو سے یعنی وہ ہستی ہم اس کا معنی کرتے ہیں نا عزت والی عزت والا پہلو جو اردو میں ہے وہ بھی ہے اس میں لیکن مزید اضافہ بھی ہے اصل میں عزیز کہتے ہیں اللدی لا یغلب ولا یورام جانبو جو نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ اس کی طرف کوئی ہاتھ اٹھا سکتا ہے لا یورام جانب تو عزیز وہ کون ہے لا یغلب جو مغلوب نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے زبردست جی ہاں بالکل جیسے اردو میں ترجمہ ہوتا ہے نا زبردست تو زبردستی کا زبردستی سے مراد غالب اور قوت غلبہ اور قوت اور مقتدر کیا ہے آبدارہ ہے باب افتعال سے اقتدر و اقتدار تو کہتے ہیں اس میں مبالغہ زیادہ ہے فلعن المقدر عندہ قدرت مطلقہ اس کے پاس قدرت مطلقہ ہے قدرت مطلقہ کون سی ہوتی ہے جس کی مطلق کس کو کہتے ہیں اصول فق میں جو مقید نہ ہو مقید کا کیا مطلب ہوتا ہے جس کی قید نہ ہو کوئی قید کا کیا مطلب ہوتا ہے جس کی حد نہ ہو تو جب ہم اللہ کے لیے کہتے ہیں قدرت مطلقہ القدر التی لا حد لہ ٹھیک ہے یہ مراد ہے تو مختر قوت مختدر قادر سے زیادہ وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ابلغ قادر سے زیادہ ابلغ ہے قادر بھی ہے اللہ اندہ قدرہ مقتدر ایندہ خدرا تو مطلقہ سمجھا رہی ہاں اکفارکم خیر من اولائکم یہ سوال سمجھ میں آ رہا ہے اکفارکم خیر حمزہ استفام کفارکم مبتدہ خیر خبر اس کے بعد متعلق کیا تمہارے کفار ان سے بہتر ہیں کن سے بہتر ہیں اولائکم میں اشارہ کس کی طرف ہے فرعون کی طرف یعنی جب ہم نے اخذنا الفرعون یا اخذنا فرعون اخذ عزیز مقتدر فہل نترککم یا ایوہ الكفار یعنی تمہیں چھوڑ دیں گے کہ کیا تمہارے کفار جو خیرون سے کیا مراد ہے بہتر ہے کہ ان کو نہیں پکڑا جائے گا ان لوگوں سے ام لکم یا تمہارے لیے ہے براعت ای براعت من العذاب فی الزبوری ای فی الصحف القدیمہ یہ زبور کس کی جمع ہے زبور کی جمع ہے زبور کس کو کہتے ہیں مکتوب کو کہتے ہیں زبر یزبرو کہتے ہیں کتب یکتبو ٹھیک ہے زبر یزبرو زبرن کتب یکتبو الزبور المکتوب جمع زبور اس کا کیا ترجمہ ہوگا یعنی یا تو تم ان سے بہتر ہو یا اللہ نے تمہارے لیے براعت لکھ دی ہے پرانے صحیفوں میں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا تم جو مرضی کرو باقیوں کو پکڑا جائے گا ٹھیک ہے یعنی تمہارے پاس کوئی نقلی دلیل ہے خیر کیا ہے عقلی دلیل بڑا تن پھر ذکر کیا ہے نقلی دلیل سمجھ آ رہی ہے یعنی او نقل فی المسئلہ خیر نقلی دلیل کیسے خیر استدلال ہے قیاس ہے کیسے قیاس ہے بھائی پرانے لوگ مارے گئے اس لیے کہ برے تھے ہم نے علت کیا تلاش کی ان کے مارے جانے کی ان کا برا ہونا ہم لوگ مارے نہیں جائیں گے اس لیے کہ ہم بہتر ہیں یہ استدلال کیا ہے عقلی استدلال ہے اچھا یا تو تمہارے پاس عقلی استدلال ہے یا تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم بھی برے ہی ہیں ٹھیک ہے ہم استدلال اور قیاس نہیں کر رہے لیکن اللہ میاں نے پرانے صحیفوں میں لکھا ہے کہ قریش کو کچھ نہیں کہا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو جائے ہو جائے گی نقلی دلیل تو یہ دونوں جمع ہو گئے اور قرآن میں جہاں ہے متکلمین کہتے ہیں عقل اور نقل آتی نہیں آتا نہیں ہے اس طرح لیکن اکثر جگہوں پہ اللہ تعالیٰ دو چیزوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں عقل نقل لو کنا نسمع او ناقل ما کنا اصحاب ما کنا اصحاب السعیر فی فی اصحاب السعیر تو فرمایا ولق کیا فرمایا اکفارکم خیر من اولائکم ام لکم براءت فی الزبور جب یہ دونوں حالتیں منتفی ہو گئیں تو کوئی شے تمہیں عذاب سے بچانے والی نہیں ہے لہٰذا آگے ایک عذاب کا ذکر بھی کیا بات ہے اس لیے کہ سیوزم الجمع الجم و میں بتایا گیا کہ ان پر کس قسم کا عذاب آئے گا ان پہ انہی کے ذریعے آئے گا ام یقولون نحن منتصر ہاں ایک اور کیفیت بھی ہو سکتی ہے کہ برات بھی نہیں لکھی عذاب بھی آئے گا لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ وہ عذاب ہمیں کچھ نہیں کر سکتا ہم بڑے قوت والے لوگ ہیں ام یقولون یا یہ کہتے ہیں نحن جمیع جمیع یہاں مراد ہے جمع ای قوم و جیش و جند ننتصر منتصر ای غالب ان تصر ان تصر مطلب بدلہ لینا لیکن یہاں مراد کیا ہے کوئی ہمارے ساتھ کچھ کرے گا تو ہم اس پر غالب آ جائیں گے بدلے کا مفہوم یہی ہوتا ہے سمجھا رہی ہے تو منتصر کا کیا مطلب ہے نحن جمع منتصر ای غالب تو اللہ یہ کہیں گے سیحزم الجمع و یولون الدبر ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے کیا دعویٰ کیا تھا نحن جمیع منتصر ہم غالب لشکر ہیں تو اللہ نے کہا غالب غالب کوئی نہیں کیا فرمایا سیحزم الجمع اتفاق سے اگر اللہ نے چاہا تو آج سورہ سعود میں بھی ہم وہ آیت پڑھیں گے کہ جو یہی والی آیت ہے یعنی ان دونوں آیات کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ غزوہ بدر سے تعلق رکھتی وہاں کیا آیا جندم ما ہنالی کا محضوم من الحضاب اور یہاں آیا سیوح زم الجمرو ویولبر تو میں نے آپ کو قول سنایا تھا سیدنا عمر کا کہ ایو جمع و ایو حضیمت فلما وقعت بدرن یعنی وقعت واقعت بدر عرفنا الجند وعرفنا الهزيمة أو كما قال سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه سيهزم الجمع ويولون الدبر ول الدبر کا کیا مطلب ہوتا ہے پیٹ پھیر کے بھاگنا اس کو ولہ کیوں کہتے ہیں ولہ یولی کا مطلب ہے ولی بنانا مالک بنانا ٹھیک ہے تو ولہ دبر ہے جب آپ کوئی لشکر جو ہے وہ پیٹ پھیر کے جا رہا ہے تو اس نے اپنی پیٹ گویا جو لشکر ہے دشمن کا اس کے حوالے کر دیے کہ جیسے مرضی تیر مارے ٹھیک ہے تو کا مطلب ٹھیک ہے یہ مطلب ہوتا ہے لیکن اس کو اس طرح نہیں بولتے ولدبر کا مطلب بس فرو ٹھیک ہے فرو یعنی من میدان القتال الجمع ویولون الدبر بل بل کا یہاں کیا مفہوم ہے پیچھے کی نفی نہیں ہے کئی کئی دفعہ بل نفی کے لیے آتا ہے کئی دفعہ بل محض انتقال کے لیے آتا ہے اس کے ایک کو کہتے ہیں انتقالی ایک کو کہتے ہیں اضرابی بل اضراب و بل انتقال فیضا نفینا الکلام الذي مرہ قبل بل فہاد البل ابطالیا سمجھا رہی ہے وہ اللہ تو اللہ میں نے نفی تو نہیں کی کہ نہیں شکست نہیں کھائیں گے بلکہ بل کے ذریعے ان کے اس عذاب سے زیادہ شدت کی کے عذاب کی طرف منتقل ہوا جا رہا ہے یعنی ٹھیک ہے دنیا تو اور ہے لیکن بلسا تو ادھا بلکہ قیامت جو ہے وہ تو زیادہ بڑا بڑی داہیا ہے ٹھیک ہے ادہ جو ہے افل و تفضیل ہے داہیت ان سے داہیتن عربی زبان میں موصوف کے اعتبار سے معنی فرق رکھتا ہے لیکن داہیا کا مطلب ہوتا ہے بڑی چیز اگر آپ کہیں گے رجل داہیا رجول داہیہ تو اس کا مطلب ہوتا ہے نہایت ذہین فتین اور امور سیاست کا ماہر نیگیٹو سینس ضروری نہیں ہے نیگیٹو بھی آتا ہے لیکن جب آپ سیدنا عمر ابن العاص کے متعلق تاریخ میں پڑھتے ہیں کانا من العرب کانا داہیتن سیدنا معاویہ کے بارے میں آتا ہے کانا داہیتن داہیتن کا مطلب ہے نہایت ذہین اور ان کی پلاننگ اور سیاست اور تجربے کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا وہ کیا ہے داہیہ داہیہ اگر کوئی کسی واقعے کے لیے داہیہ آ جائے تو پھر مصیبت ہے اس لیے کہا ہے دہا ہو یا دہت ہل مصیبت دہا دہون اس کا فیل ہے دہا دہت المصیبہ ایجا و ہنا المصیبہ ٹھیک ہے کہ نہیں ولافا تو ادحا کا مطلب ہے قیامت تو بہت ہی بڑی ہے ادحا افوا و اشنا و اکثر مصیبتاً و آفتاً سمجھا رہی ہے کہ نہیں یہ مراد أَدْهَا اب یہاں ادھا افل تفضیل کس سے ادھا من هذه العظیمہ حزیمہ یہ جو حزیمہ آئے گی ان کو میدان بدر میں قیامت تو اس سے بہت بڑی ہے شہر ادہ امر مر سے افل و ہے کس سے مر سے مر کیا ہے کڑوی امر اکثر اکثر مرارتن کڑواہٹ میں اس سے بھی زیادہ ہوگی بل بلساتو ادھا و امر اور بعض نے کہا کہ ادھا و امر جو ہے وہ من یعنی ہم تو کہہ رہے ہیں نا من الحزیمہ بعض نے کہا نہیں مطلق ہے سب سے زیادہ بڑی مصیبت ہے صرف حزیمت سے نہیں کوئی بھی مصیبت ہو تو یہاں ادھا کیا ہے اللاطلاق جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر کا مطلب اللاطلاق کا کیا ہوتا ہے من کلی شعی تو یہاں کیا ہوگا بلساۃ مئو دوں یہ تو رہ گیا یہ تو و مئو دم قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے وساعت وعد یعید و مکان اور مزدور میمی ہے وساعت ادھا و امر من کلی مصیبت اگر ہم اس کو اطلاق پر رکھیں گے تو من کلی مصیبت جیسے اللہ اکبر من کلی شعی اللہ اکبر ان ضلال و سور یہاں دونوں معنی لیے گئے ہیں سور کا ایک ہم پیچھے پڑ چکے ہیں سعیر جنون کو بھی کہتے ہیں پڑھا تھا نا کہ انا عید الفی اللہ مسور اور دوسرا سعیر کی جمع سور آتی ہے اور سعیر بھڑکتی ہوئی آگ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں اگر قیامت کے دن کا منظر ہو جائے گا تو سور سے مراد ہے بھٹکتی ہوئی آگ میں ہونا لیکن چونکہ پیچھے زل بھٹکتی نہیں سوری دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی تو اگر دنیا کا معنی لے لیں گے تو پھر زلال اور جنون جمع ہو جائے گا یعنی یہ گمراہی میں ہے اور جنون میں ہے ٹھیک ہے لیکن یہاں قیامت بھی اور جہنم بھی مراد لی گئی ہے یوم یوس مس سقر اگر ہم ان المجرمین والی آیت کو قیامت کے متعلق لے لیں تو پھر یوم اس کا ضرف بن جائے گا یعنی ان المجرمین سونا فی غلال و سعر یوما اور اگر ہم کہیں کہ نہیں اس کا ضرف نہیں ہے بلکہ وہ دنیا ہے تو پھر اب یوما سمجھا رہی ہے میں نے اذکر یوما ہاں،, ہاں بالکل نہیں مستقبل اسکر تو ہوتا ہے مستقبل کے لیے یعنی اگر ویسے آپ اچھا یوں کہہ رہے ہیں کہ اسکر ماضی کے لیے ہاں نہیں اسکر مستقبل کے لیے یوما جو ہے نا وہ ظرف ہے تو کوئی بھی شے مستقبل میں ظرف میں واقع ہو یا ہو چکی ہے اگر آپ نے یوما کہنے کے پیچھے مراد لینا تو یوما از لگائیں گے یعنی یوم از حد تو اس ظرف زمان لل استقبال ہے سوری ظرف زمان لل ماضی ہے لیکن اگر آپ نہیں لگاتے تو پھر مستقبل یہ حال ہوگا اذکر یوم یصحبونا یعنی اذکر هذا اليوم یعنی خلی هذا اليوم فی بالک یہ مراد خلی بالک کما یقول المصریون خلی بالک من هذا خلی بالک کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ فسا ہے یعنی وہ ان کے ہاں تو بہت یہ استعمال ہوتا ہے شامی کہتے ہیں دیر بالک دیر بالک کا مطلب ہے خیال کرو ذرا یعنی اپنا دماغ بال اپنے دماغ کو کہتے ہیں آپ فسا میں نہیں بولتے خطرہ آیوس نہیں وہ بال حالت ہے وہ بھی ٹھیک ہے وہی لفظ ہے لیکن بال جو ہے وہ دماغ کے لیے آتا ہے آپ کہیں گے خطرہ بالی کذا میرے دماغ میں آج یہ خیال آیا خطرہ بالی تو وہ جب مصریوں نے کہنا ہوتا ہے کہ کوئی بات کان لگا کے سنو تو وہ کہتے ہیں خل بالک یعنی گویا اپنا دماغ بالکل خالی کر لو اور ہر قسم کی شے سے اور یہ بات سنو ٹھیک ہے دیر بالک کا مطلب یہی ہے وہ خلی کی جگہ کہتے ہیں دیر ویسے دیر نہیں ہے دور بالک کا مطلب ہے ذرا اپنا دماغ کو گھما لو یعنی ریڈی کر لو تو وہ اس کو کس طرح کہتے ہیں دیر بالک یعنی خلی بالک من حاضر کلام خلی اللہ اناقول لک یعنی مراد کیا ہے انا ساقول لکا کلاما مفیدا جدا المحمن خلی بالک من حاضر نہیں وہ با وہ وہ جو ہے نا بالا یو بالی سے لیکن وہ فیل ہے یعنی بالا مبالا تھا ہاں یہی ہے بابا اولاد یہی یہی ہے وہ بھی یہی لا ابالی کا مطلب ہے صحیح انہوں نے کہا یعنی،, یعنی لا اخلی بالک لا لا اخلی بالی میں اپنی بال جو ہے یعنی اپنا دماغ اس کے لیے کوئی فارغ نہیں کر رہا لا ابالی بالی ہا اولا ابالی وہ ہا اولا الجنتی ولا ابالی لا ابالی پن ہم جو اردو میں بولتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے لا ابالی پن جو ہے وہ نگیٹو سینس میں بول دیا جاتا ہے لیکن جو کہ اللہ میاں نے اپنے لیے استعمال کیا تو مناسب نہیں ہے کہتے ہیں لا ابالی پن لا ابالی لا ابالی ہاں بے فکری بے پرواہی سیریسنس کا نہ ہونا نیگیٹو میں آتا ہے اور بھی کئی لفظ الفاظ ہیں کچھ علماء کہتے ہیں کہ وہ نہیں بولنا چاہیے اس میں سے جیسے لا ابالی بھی کچھ لوگوں نے ذکر کیا کچھ نے کہا ہم کیا کہتے ہیں اردو میں آپ ہاں، فلاں نے جو ہے فلاں کو سلاواتیں سنائی سلاواتیں تو الائی کا علیہم سلاوات من رب و رحمہ وہ تو سلاواتیں کیا سنائی گالیوں کو سلاوات کہہ دیا تو سلاوات تو نہیں بہت غلط بات تو وہ کچھ الفاظ جو اچھے معنی میں ہیں ہم تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا سلاد اگر کوئی دوسرے لوگ ہوں گے تو وہ یہی کہیں گے السلاوات ٹھیک ہے عالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیخ فواز النمیر کا میں نے ذکر کیا آپ کی دیکھا کسی نے آپ کو سمجھ آیا تھوڑا مشکل زبان ہاں، تھوڑی عامیہ زیادہ ہے اس میں دیکھا تھوڑا سا مشکل تو وہ اچھے آدمی ہیں نیک آدمی کے شیخ جو تھے شیخ عبدالرزاق الحلبی وہ بہت بڑے آدمی تھے یہ شیخ فواز نمیر جو ہے نا وہ دعوت اسلامی کے اجتماع میں بھی آئے تھے ملتان میں لیکن بڑے آدمی ہیں اور عبدالرزاق حلب حلبی ان کے استاد تھے یہ سب وہاں کے یعنی اللہ والے قسم کے لوگ ہیں ان کو اگر آپ دیکھیں نا تو بات سن تو ہر تھوڑے تھوڑی دیر بعد وہ اپنی مجلس میں کیا پڑھتے ہیں الف صلاطن و الف السلام علیہ کیا سیدی یا رسول اللہ الف صلاطن و الف السلام علیہ کیا امین وحی اللہ ابد العابدین و دہر الداہرین عدد کل حرف کتب کتب و یکتب ابد العابدین و دہر الداہرین اور وہ اس مسلک پر ہیں کہ کلما ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فالواجب علی الانسان یصلی علیہ لہی فقط اگرچہ اکثر علماء کا قول یہی ہے اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی المجلس مرۃََََََََََ واحد فیجب اکثر من فیجب علی الاقل علی المستمع ان یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولكنه خود الاحتیاط وهو ان يصلى على النبي كلما ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم تو فرمایا کہ یوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر مس سقر کیا ترکیب ہے مس سقر صحابہ یسحبو کس کو کہتے ہیں کھینچنا جیسے انگریزی میں ڈریگ کہتے ہیں ڈریگ کرنا کھینچنا تو یوم يسحبون جس دن وہ کھینچے جائیں گے ناری آج کل جو پیسے نکالتے ہیں نا بینک سے اس کو بھی صاحب الفلوس کہتے ہیں صاحب الفلوس مم بینک ڈرا کرنا ہاں تو صاحب الفلوس تو ویسے صاحب کیا ہے گھسیٹنے کے معنی میں جس میں رگڑ ہو ٹھیک ہے جس میں رگڑ ہو اس کو کہتے ہیں صاحب صاحب صاحبن تو یوم یسحبون فی الناری علی وجوہہم جس دن یہ آگ میں اپنے سروں کے بل گھسیٹے جائیں گے اور محذوف کیا ہے یقال لہم یقیل لہم سقرا مضاف لے مضاف مضاف ہے ٹھیک ہے اور سقرا جو ہے اس میں علم اور معنث ہونے کی وجہ سے غیر منصرف ہے وہ کرنا تھا سقر ہی تھا نا مس سقرا تو حالت جر میں ہے لیکن چونکہ جہنم کا نام ہے اس میں علم ہے اور جہنم کا نام مونس ہے تو لہذا تعنیب اس میں علم اگر مونس ہو تو کیا ہوتا ہے لازمن اس میں علم اگر معنس ہو تو غیر منصرف ہوتا یہ تو قاعدہ ہے یعنی اگر وہ کیا ہو کیا ہو اچھا فاطمہ تن نہیں ہے کیا ہے بلکہ فاطمہ تو لیکن اگر آپ بولتے ہوئے کہیں امراۃ فاطمہ یعنی فاطمہ سے مراد ہے اللہ الولد عن الرضاعت ٹھیک ہے تو پھر آپ کیا بولیں گے امراۃ الفاطمہ تن کیونکہ اب آپ اس میں علم کے طور پہ نہیں لے کے آ رہے ہیں سمجھ آ رہی ہے عائشہ تو اس میں علم ہے لہذا معنس ہے لازمن غیر مؤنس. لیکن اگر آپ کہیں فلان عائشہ فی الجنہ فلانۃ عائشہ یعنی رہنے والی عائشہ یا عیشو سے عائشہ یعنی اس کا تو ہم یا حمزہ سے بدل جائے گی نا اس فائل میں تو ناقص میں اس ناقص کا رہا ناقص ہے نا یہ نہیں. آش یعیشو ناقص نہیں ہے بلکہ اجوف ہے تو آخر میں جو حمزہ ہے وہ کس سے بدلا ہوا ہے یا سے بدلا ہوا ٹھیک ہے تو عائشہ اگر آپ اس طرح کہیں گے تن فی کراچی تو پھر عائشہ ہے لیکن اگر اس میں علم ہو جائے گا اس میں کوئی مونس کی علامت پائی جائے یا نہ پائی جائے تو پائی بھی جا رہی ہے اگر آپ کہیں زی نبو سعادو کوئی بھی ہے نام تو وہ سارے کیا ہوں گے غیر منصرف جہنم کے نام ہے غیر منصرف ٹھیک ہے تو سقارہ جو ہے کیا ہے ہاں کہاں ہے اچھا پیچھے امن الجرمین وسو جی۔ ہاں ہاں دیکھیں اس میں کیا ہے صفت بدلی ہے یہ بتانے کے لیے کہ وہ جہنم میں اپنے اجرام اور جرم کی وجہ سے داخل ہوئے ٹھیک ہے ہے مراد کفاری ولاکن اجرم کئی فرم کیسے انہوں نے جرم کیا اللہ کے حق میں شرک کے ساتھ اور رسول کے حق میں اس کی تغذیب کے ساتھ یہ مراد ہے جرم لیکن یہ ہر مجرم نہیں ہے یہاں جرم عظیم والے مجرم مراد ہیں جرم عظیم کون سا جرم ہے کفر نفاق شک لیکن اس کے کم درجے بھی اہل سنت کا مسئلہ کیا ہے کہ گناہ گار بھی جہنم میں جا سکتے ہیں ٹھیک تو گناہ گار بھی مراد ہو سکتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں میں نے اس میں کچھ پڑھا تو انہوں نے بتایا کہ اصحاب النار قرآن مجید میں جو آتا ہے یا احادیث میں وہ مسلمان آسی کے لیے بھی مستعمل ہے صاحب النار یعنی مسلمان آسی کے لیے بھی قرآن میں اور حدیث میں یہ استعمال ہو جاتا ہے تو لہذا مجرم میں وہ ہو سکتا ہے لیکن ہم کیا کریں گے ہم سے ہمیشہ نہیں رہیں گے اس میں کیونکہ وہ بہرحال ان کے پاس ایک ایمان ہے ایمان کی دولت ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ ان دی اینڈ نکال دیا جائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اچھا تو سقر ویسے اس کا جو مادہ وہ ہے سکارت شمس الجلدہ اگر سورج کی تیز شعاؤں کی وجہ سے جھلس جائے یہ انسان کی جلد تو اس کو کیا کہتے ہیں سقرت شمسو الجلد یا سقرت نارو ایک اس کا مطلب ہوتا ہے عذابہ عذابہ کس کو کہتے ہیں پگلانا عذابہ یذیب و تو یہ آگ اور گرمی کے لیے استعمال ہوتا ہے سقارا یس قرو سکرن ان کل شعی ان خلق نہ ٹھیک ہے کل شعی مقدور یہ مراد ہے کل شعین خلق نہ کل شعین حالت نصب میں کیوں ہے وہی جو ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں دو دو انا کی وجہ سے رضوان صاحب انا کی وجہ سے انا کل شعین انا یعنی کل شعین کیوں حالت نصب میں خلق انا کل شعین ہاں، خلق نہ ہو یعنی خلق نہ کل شعین خلق نہ ہو کہ قدر منصوب علل اشتغال ان کل شعین خلق نہ ہو بے قدر ویسے قدر جو ہے اور قضا یہ دو لفظ بولے جاتے ہیں یہاں کچھ علماء نے بحث کی ہوئی ہے کہ قدر اور قضا میں کیا فرق ہے ٹھیک ہے اس میں ایک قوی رائے یہ ہے جو حضرت امام سعد الدین تفتانی علیہ الرحمٰن شرح العقائد میں بیان کی ہے قضا اللہ کا ارادہ قدیمہ ہے اور علم قدیم ٹھیک ہے اس علم قدیم اور ارادہ قدیمہ کے موافق جو اللہ پیدا کر رہا ہوتا ہے وہ قدر ہے کیونکہ قدر کے اندر پیدا کرنے کا خلق نہ ہو بے قدر ٹھیک ہے اس کے اندر اندازہ ٹھہرانے کا مفہوم ہے ٹھیک ہے جب آپ جیسے آپ کہیں کہ النجار الکرسی فقط درہ تقدیرہ آئی قدر تقدیرہ حسب علم ہی اللہ کا نفیز ہی سمجھا رہی اس کے مطابق قدر تقدیرہ اور بعض علماء نے کہا قدر اور قدا میں کوئی فرق نہیں ٹھیک ہے سمجھا رہی یا تو قضا کیا ہے سوری قضا کیا ہے الارادۃ الازلیہ والعلم الازلی والقدر والقدر هو اظہار هذه القدیمہ ارادۃ القدیمہ فی الخارج جو ہاں ٹائم اینڈ سپیس میں ہو رہا ہے وہ کیا قدر ہے وہ ٹھیک ہے اور کچھ لوگوں نے کہا قدر اور قضا ایک ہی معنی ہے جب ہم کہتے ہیں نا قدر اللہ وما شاء فعل یعنی قدر اللہ فی الازل اور وما شاء فعل فعل سے مراد ابھی کا لے رہے ہیں اور قدرہ پرانا جو تقدیر ہے تو اس سے کوئی یہ صرف لفظی بحث ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا لیکن بہر اہل سنت کا مسلک بس کیا ہے کئی دفعہ بتایا علم اور ارادہ علم اور ارادہ یہ تقدیر ہے ان کل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحده كلمح بالبصر یہ واحدہ تو صفت ہے موصوف کیا کیا ہے ہے ہے وما وما وما وما امرونا امرونا امرونا امرونا اللہ اللہ کلیمت کلیمت واحدہ واحدہ اچھا میں کا متعلق یا مفول بھی بھی وہ معذوف مانا نے کہا ٹھیک ٹھیک نا اذا اذا قال اراد شيئا امرنا للاشياء الا كلمه واحده فتحدث الاشياء كلمح البصر یہ پورا جملہ یعنی یہ معذوف ہے سارا کچھ اور اسے معذوف صرف سمجھنے کے لیے یعنی ہم ہمارا کسی شے کو حکم دینا ایک دفعہ کہنا ہوتا ہے اللہ کلیمت واحدہ تو وہ چیزیں ہو جاتی ہیں جیسے آنکھ کا جھپکنا لمحل بسر کس کو کہتے ہیں آپ ایک لم... یہ عربی میں یوں استعمال ہوتا ہے لمح تو ہو لمح المح لمحن کسی کو دیکھنا لیکن وہ دیکھنا ایسا ہوتا ہے کہ ایک جھلک نظر آئے اب ایک جھلک کیسے نظر آتی ہے جیسے آپ نے دیکھا ایک بندے کو آنکھ ہر ایک دو سیکنڈ بعد آپ کی آنکھ جھپکتی ہے نا تو آپ نے آنکھ جھپ کے دوبارہ کھولو تو نظر نہیں آیا یہ ہوتا ہے لمح البصر ٹھیک ہے یعنی لمح تو ہو آئی شف تو ہو اللہ کے نہ ہونی المح تو بصری فرائی تو ہو فلم اجد بات بات ہے لمح البصر کا مطلب ہے کن فیکون یہ مراد ہے بس کن فیکون جی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے لیکن امرنا کلم البصر میں اصل میں جس شے کی سرعت وجود کی طرف اشارہ ہے وہ امر نہیں ہے بلکہ وہ امر کے نتیجے میں جو شے ہونی ہے وہ ہے لہٰذا دوسری جگہوں پر اگر آپ تفسیر کریں گے ابھر فایا کن فایا کن میں صورت کی طرف اشارہ ہے وہی اشارہ ادھر ہے وما وما امرنا امرنا الا الا واحده واحده اي للاشياء حينما نريد وجودها وجودها ان نقول لها كلمه فتحدث كلمح البصر بسرعه مراد ٹھیک ہے وهذا تعبير عن سرعه وجود الاشياء بعد اراده الله سبحانه وتعالى علماء اہل سنت کی اکثریت کہتی ہے کہ اللہ نے جو کہا نا ہم کہتے ہیں کن فیکون ہو جا کہتے ہیں کن فیکون میں کہنا ضروری نہیں ہے یہ تعبیر ہے انسانی تعبیر کسی شے کے فوری ہو جانے کی اگر اللہ کا ارادہ اس سے متعلق ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ کن کہا جاتا ہے اور فیکون بات واضح ہے کہ نہیں ضروری نہیں کہ اس کا کوئی وجود ہو یہ اولا کہا اس لیے میں بتا رہا ہوں ویسے آپ مانیں گے تو کوئی حرج نہیں ٹھیک ہے اما اللہ واحد تو ہاں وہی وہی قول کے اس بات کا ہی وہ بتا رہے ہیں کہ اس میں ضروری نہیں کہ قول کا اس بات ہے لیکن آپ اگر آپ اس کو مجاز مانیں گے تو ہم جیسے کہتے ہیں کہتے ہی ہو جائے گا تو اس میں ضروری نہیں کہ کہنا مراد ہو اس سے مراد کیا ہے اللہ سبحانہ مطالعہ کا ارادہ ٹھیک ہے اور ارادہ اصل میں کلام نفسی ہے تو وہ کہتے ہیں ضروری نہیں کہ کلام لفظی بھی ہو تو کلام نفسی ہی کافی ہے تو کلام نفسی بھی قول ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح کا قول نہیں ہوتا ان المتقین وکل ولقد اشیاءکم من مدکر کلم پلک جھپنا جھپکانے کو کہتے ہیں البصر لمح البصر پلک جھپکانا نہیں ہے لمح اصل میں دیکھنا ہے پلک جھپکنے کے اندر اندر بس یہ فرق ذہن میں رکھیے گا میں نے بتایا نا لمحتہ کا مطلب ہے لمحتہ فغمضت بصری ففتحتها فلم اجد یہ مراد ہے کلم بالبصر دوسری جگہ بھی نا کلم کلم وما امر الساعت او ہوا اقرب اس اس کا کا کیا مطلب مطلب ہے یہ ہے کہ قیامت کوئی اپنے مقدمات نہیں رکھے اچانک آ جائے گی بہت ٹھیک کلم بسر بات بات نہیں ابھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ابھی آگ پلک جھپکا کے کھولی تو کیا بتا گیا یہ مراد ہے کلم بسری او هو اقرب ولقد اهلكنا اشياءكم اشياء جمع شياتن کی ہم نے تم جیسوں کو بھلا کیا ہے مراد ہے تمہارے جیسے کرتوت رکھنے والوں کو فهل من مدکر وكل شيء فعلوه في الزبر کہہ رہے ہیں ہر وہ شے جو انہوں نے لکھی ہے وہ صحیفوں میں ہے کل شے فعلوه فی الزبر اور اسی کی تاکید آگے کی وکل صغیر و کبیر مستطر ہر چھوٹی بڑی شے سطروں میں لکھی جا رہی ہے ٹھیک ہے استطر یس سطر سے ہے نا باب افتعال ہے استفال نہیں ہے سین جو ہے یہ تو حروف اصلیہ میں سے ہے سطر سطر یسترو لکھنا اور استطر استطرو بیمانہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے لکھنے کے معنی میں بس مبالغہ زیادہ ہے ان المتقین فی جنات و نہر بے شک متقی باغات اور نہروں میں ہیں ہوں گے فی مقعد صدق دیکھیں کسی بھی شے کے ساتھ مضافرئی کے طور پہ صدق آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس جگہ کا پاکیزہ ہونا بلند ہونا عالی مقام ہونا جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اکان عجبا ان ان اوحینا الى رجل انذر الناس اکانسا بشر قدمہ قدم صدق کا مطلب قدم کیا ہے یعنی جو انہوں نے آگے چیزیں بھیج دی ہیں ما قدم بہت ہی اعلیٰ صورت میں قدم صدق اندر ہوں گے تو یہاں بھی کیا ہے وہ وہ مقعد ہوگی بیٹھک ہوگی بہت ہی بلند عالی مرتبہ سچی بیٹھک اور بعض نے کہا صدق کہہ کے یہ بتا دیا لا ہی والا تقسیم ٹھیک ہے مقادی صدق کس کے پاس وہ بیٹھک ہوگی یہ اندہ جو ہے وہ ظرفیہ نہیں ہے بلکہ یہ منزلت اور مرتبے والا ہے سمجھ آ رہی ہے جیسے آپ کہیں انا لی حضوت عند الملک حضوہ کا مطلب ہے تعلق تو عند الملک کا کیا مطلب ہے یہ نہیں کہ میں اس کے پاس ہر وقت بیٹھتا رہتا ہوں بلکہ عند الملک کا مطلب ہے کہ اس کے اس کے ہاں میرا درجہ یہ ہے تو یہاں بھی عند د ملیکن ملک اور ملک ملک زیادہ مبالکہ ہے اس لیے کہ ملک میں فعیل کی وجہ سے دوام ہے جس کی بادشاہی زائل نہیں ہوگی تو المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند وقوع وصفة المليك هو الاقتدار يهي الاقتدار مقتدر وهو مقتدر على كل شيء hmm. هذه الآية ابن تيمية عليه الرحمة حينما توفي كان يقرأ هذه الآية في السجن وكان يختم القرآن للمرة الثمانين في السجن وهذا ما قاله ابن القيم عليه الرحمة في مدارج السالكين ذكر هذا الكلام لأنه كان معه في السجن حينما توفي رحمة الله عليه وفي آخر مرة حينما دخل السجن لم يكن يفعل أي شيء سوى قراءة القرآن كان يقرأ القرآن كل وقت فكان يقرأ للمرة الثمانين للمرة الثمانين فحينما وصل إلى هذه الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر خرجت روحه إلى الله سبحانه وتعالى قدس الله سره الكريم ہاں پہلے اولاً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد سبقت کلمتنا لعبادنا المرسلین انہم لہم المنصورون صدق اللہ العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یفقہ قولی اللہم الہمنا رشدنا وعیدنا من شرور انفسنا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون الامام حميد الدين الفراهي عليه الرحمه وتلميذه الرشيد امين احسن اصلاحي عليهما الرحمه استدلوا بالايه هذه ان أن الرسل لا يقتلون ان الرسل لا يقتلون لماذا لأن الله سبحانه وتعالى حكم في هذه الآية أنهم سيغلبون على أعدائهم فإذا قتلوا فهذه ليست غلبة فعرفنا أن الرسل لا يقتلون بل يغلبون على قومهم إما بالسيف وإما بالعذاب الذي ينزل عليهم من الله سبحانه وتعالى مباشرة فهذه من الآيات التي استدلوا بها على أن الرسل لا يقتلون ولا يستشهدون أما جمهور الأمة والعلماء من الخلف والسلف فإنهم لم يذكروا هذه القاعدة هناك فوارق كثيرة جدا التي ذكره ذكرها العلماء من قبل الفوارق بين الرسل وبين الأنبياء ولكنهم ما ذكروا هذا الفرق أن النبي يقتل وأن الرسول لا يقتل ولكن نحن نقول إن شاء الله قد يكون هذا الفرق صحيحا وقد لا يكون صحيحا لأن الأمر اجتهادي وأما علماء السلف والمفسرين والمفسرون كيف فسروا هذه الآية هذا ما رأيناه بالأمس أنهم قالوا إن هذه الغلبة بالحجة والبرهان وفي بعض الأحيان أو في كثير من الأحيان بالسيف أيضا فمعنى غلبة فمعنى غلبة الرسل أن حجتهم ودليلهم وبرهانهم غالب وقاهر على أعدائهم هذا هو المراد بالغلبة أليس كذلك؟ وهذه الغلبة أيضا فسروها فسروا بها الآية التي وردت في القرآن ثلاث مرات وهي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فيقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الإظهار على الأديان كلها بالحجة والبرهان والدليل دائما وأما بالسيف فمرهون ومتوقف على صلاح الأمة إذا كانت الأمة صالحة فإنهم سيغلبون على أعدائهم بالسيف والقهر والسلطة وأما إذا لم يكونوا صالحين فالإسلام سيبقى ولا يزال غالبا بالحجة والبرهان والدليل فالإسلام في هذا الزمان حتى حسب هذا التفسير غالب غالبا حينما نقول الإسلام مغلوب في هذا الزمان ليس مغلوبا الإسلام ليس مغلوبا المسلمون مغلوبون اما الاسلام فلا يزال ولن يزال وما زال غالبا اليس كذلك فهمتم هذا ولا لا فالمفسرون راوا هذه الايه من هذه الجهة والناحيه وقالوا المراد بالغلبة الغلبة التي تكون دائما هي غلبة الحجة والبرهان والله اعلم بالثواب نعم افرض وهذه القاعدة مهمة جدا لازم نفهمها لازم نفهمها وهكذا فسروا الآية التي في سورة الآل إمران وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وليس المراد أنكم دائما سيكون لكم الغلبة والدولة والرئاسة لا أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين سواء كنتم مهزومين في ميدان القتال لأن الآية نزلت في غزوة أحد والله يقول أنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين فهل كانوا مؤمنين حينما هزموا وغلبوا في غزوة أحد نعم كانوا مؤمنين فلماذا لم يغلبوا فلماذا لم يغلبوا فعرفنا أن المسلم سيبقى عاليا وغالبا وهذه الغلبة وهذا العلو باعتزاز النفس وبالحجة والبرهان وليس دائما بالسيف والقهر أليس كذلك؟ فعلينا أن نعرف معنى الغلبة لأننا حينما حددنا معنى الغلبة بمعنى القوة السياسية ثم شفنا أن المسلمين ليس عندهم قوة سياسية فنحن نحكم عليهم بأنهم ليسوا مؤمنين حقيقيين لأنهم لو كانوا مؤمنين حقيقيين لكان عندهم سلطة ورئاسة ونظام ولا أدري الحكومة أليس كذلك؟ يقولون هكذا فهذا فهم خاطئ تماما لا نستطيع أن نحكم على المسلمين بأنهم ليسوا مؤمنين الحمد لله كلهم مؤمنون وليس هناك فرق كما نفرق أن أكثر المسلمين وجمهور المسلمين مسلموا باللسان وليسوا مسلمي القلب هذا خطأ خطأ فادح أليس كذلك؟ صح إنهم لهم المنصور تفسير للكلمة وإن جندنا أي حزبنا وهم الرسل وأتباعهم والجند الأنصار والأعوان لهم الغالبون والمراد بالنصرة والغلبة ما كان بالحجة أو ما كان بها دائما وفي مواطن القتال غالبا وليس دائما غالبا على أن العاقبة المحمودة لهم على كل العاقبة المحمودة في الدنيا أو في الآخرة للمسلمين وللرسل على كل حال كما قال تعالى والعاقبة للمتقين فإذا نزل بساحتهم فإذا نزل بهم العذاب الذي استعجلوه والساحة في الأصل الفناء الواسع عند الدور ها عند الدور خارج الدار يكون فناء واسعا الذي نسميه بالأردية سحن يكن بها عن القوم أنفسهم فساء سباق المنذرين يعني هذه كناية عن القوم لأن العذاب لن ينزل بالساحة فقط بل ينزل على القوم ايضا فالساحه كنايه عن القوم تفهمون فساء الصباح المنذرين الذين انذروا بالعذاب رب العزه الغلبة والقدره والبقاء سبحان ربك اي سبح سبحان ربك رب العزه اي القدره والغلبة والبطش عما يصفون أي هو مسبح ومنزه عما يصفه هؤلاء المشركون وسلام على المرسلين ها هنا علماء العقائد ذكروا دقيقة أي شيئا دقيقا وهو لماذا الله سبحانه وتعالى سلم على المرسلين هنا في هذه الآية لأنه قال أولا الله سبحانه وتعالى منزه عما يصفه الواصفون فكل من وصف اللہ سبحانہ وتعالی من غیر الانبیاء فاللہ منزہ عن وسلام علی المرسلین لئنہم وصف اللہ کما یلیق بجلالی علیسہ کذلک فسلام علی المرسلین نحن نأخذ اوصاف اللہ وصفاته من المرسلین فقط من المرسلین لئنہم عرفوا اللہ واللہ عرفہم بنفسه علیسہ کذلک فہذا هو معنی وسلام على المرسلين لأنهم عرفوا الله معرفة عرفوا الله الناس معرفة حقيقية عرف پہچان کروائی الناس لوگوں کو هذا هو معنى وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سورة الصاد وهي سورة مكية بالاتفاق والمكتوب ها هنا أنها نزلت بعد سورة القمر والله أعلم بسم الله الرحمن الرحيم صاد من الحروف المقطعة والقرآن ذي الذكر أقسم الله سبحانه وتعالى بالقرآن كما أقسم به في سورة ياسين ثم ذكر صفة القرآن وهي أنه ذو ذكر وهي أنه ذو ذكر واختلف العلماء في تفسير الذكر كما سنقرأ إن شاء الله في صفة البيان نعم صاد من المتشابه الذي لا يعلم تأويله الله تعالى وقيل اسم للسورة أو للقرآن والقرآن ذي الذكر أي الشرف أو أب الذكر والشرف شرف أب الذكر والموعظة أو المذكور فيه ما يحتاج إليه في الدين من الشرائع من الشرائع والأحكام وغيرها وهو قسم جوابه محذوف لدلالة قوله منذر منهم عليه أي الجواب القسم الذي هو محذوف هو إنك لمن المرسلين ولكن ذكر المفسرون جواب القسم المذكور أيضا وهو بل الذين كفروا في عزة وشقاق هذا رأي بعض المفسرين ذكره ابن كثير عليه الرحمة في تفسيره وكذلك بعضهم قالوا أن قول, قول الله سبحانه وتعالى في الآية الرابع وعجبوا أن جاءهم منذر منهم هذا هو جواب القصر والله أعلم ومعدهم ذكروا آراء أخرى أيضا في جواب القصر والقرآن ذي الذكر ذكر ثلاثة أو ثلاثة معان لكلمة الذكر أي قرآن ذو الذكر قال سيدنا ابن عباس ذو شرف وعزة ما معنى ذو شرف وعزة كل من انتسب بالقرآن حصل على شرف وعزة وهذا تذكير لل لقبيلة قريش أن هذا القرآن الذي ينكرونه هو في الحقيقة إذا انتسبوا إليه سيكون شرفا لهم في الدنيا والآخرة فهذا القرآن ليس موضع عجب بل هو موضع الذكر والشرف لكم أليس كذلك والقول الثاني أن هذا القرآن ذو ذكر أي ذو تذكير أو ذو الأشياء التي تحتاجون إليها في أمر دينكم ودنياكم وهناك قول رابع أيضا الذي ما ذكره المصنف وهو لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم فيه ذكركم والقرآن ذي الذكر اي القران الذي ذكرتم فيه فيه ذكركم اليس كذلك هذا هو المعنى الرابع والله اعلم نعم بل الذين كفروا في عزه حمية واستكبار عن قبول الحق وشقاق مخالفة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وهذا بل الذين كفروا في عزة وشقاق في الحقيقة جو جو جواب عن إشكال محذوف وهو أن القرآن إذا كان ذا شرف وذا عزة وذا ذكر فلماذا لا يؤمنون بهذا القرآن فأجاب الله سبحانه وتعالى إنهم لا يؤمنون بسبب الاستكبار والعناد والمخالفة والشقاق للرسول هذا هو السبب الحقيقي وراء إنكارهم وتكذيبهم للقرآن كم أهلكنا كثيرا أهلكنا من قرن أمة وأقوام من الأمم الخالية مقترنين في زمن واحد فنادوا أي استغاثوا لماذا سمي قوم قرن لأنهم يكونون مقترنين مع بعض في زمن واحد ولذلك يسمى القرن نحن نعيش في قرن واحد لماذا نعيش في قرن واحد لأنك أيضا في هذا القرن وأنا فأنا وأنت مقترنان في هذا القرن فسمي القرن قرنا للاقتران أليس كذلك؟ فنادوا أي استغاثوا حين نزول العذاب بهم ولا تحين مناص أي ولا تنفعهم الاستغاثة إنه سيذكر ويفسر كلمة لات ولكن أنا أذكر شيئا وما ذكر لات هذه في الحقيقة بمعنى ليس بمعنى ليس ولكن إذا استعملنا لات فلا يأتي بعدها إلا حين إلا حين واسمه في كثير من الأحيان يكون محذوفا وهذا الاسم أيضا يكون حين مثلا إذا قلنا ولا تحين مناص أي وليس الحين حين مناص ولا تلحين حين مناس هذا هو المعنى يعني یعنی ليس الوقت وقت خلاص وفرار ونجات لأنهم استغاثوا بالله سبحانه وتعالى وقت نزول العذاب وهذا الوقت لا يستجيب الله سبحانه وتعالى فيه الدعاء وهناك تفسير آخر ذكره المفسرون لكلمة نادوا إنه قال استغاثوا لا بعضهم قالوا فنادوا بكلمة التوحيد كما قال الله سبحانه وتعالى فرانيش فلما أدركه الغرب قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل ففرعون أيضا نادى بكلمة التوحيد وقت العذاب فوقت العذاب لا يقبل فيه كلمة التوحيد فنادوا, أي فنادوا بكلمة التوحيد وقالوا لا إله إلا الله ولكن یا اصفہ لئی الوقت وقت الخلاص وقت الخلاص هذا هو المعنى والله وعلیکم

بإضافته إلى شيء معروف فإذا قلنا حين طلوع الشمس عرفنا معنى الحين ولو لم نضفه إلى كلمة أخرى ما عرفنا معناه بقي مبهما والمناص بمعنى الفرار والخلاص خلاص يقال ناص عن قرنه من باب قرنه عدوه من باب قال نوصا ومناسا اذا فر وراغ اي ليس الوقت وقت فرار وخلاص او بمعنى النجاة والفوت يقال ناصه اذا, إذا فاته ونجا نفس المعنى تقريبا ليس الوقت وقت نجاة وفوت ان هذا لشيء عجاب متجاوز حد العجوب وهو ابلغ من عجيب مثل قولهم للرجل للرجل الذي فيه طول طويل وللذي تجاوز حد الطول وللذي تجاوز حد الطول تجاوز حد الطول طوال طوال فهمتم يعني هذه كلمة للمبالغة إذا كان الرجل طويلا قلنا له طويل ولكن إذا كان طوله مفرطا قلنا له طوال وكذلك العجيب وعجاب وهذه الآية كما ورد في سنن الترمزی و احمد والنسائی فی وقت وفات ابی طالب وانه سيذكر هذه القصه ولكن بالاختصار واذا اردتم ان تعرفوا القصه بطواله فعليكم مراجعه تفسير ابن كثير لانه ذكر هذا هذا الحديث بطوله بطوله وخلاصه الحديث ان ابا طالب لما مرض مرض الوفاه ذهب إليه بعض صناديد قريش أي زعماء قريش ورؤساء قريش وقالوا له إنك ستموت وتترك لنا ابن أخيك فعليك أن تنهاه فعليك أن تنهاه فأبو طالب لأنه كان وقت موته وكان قلبه رقيقا جدا آنذاك طلب سيدنا رسول, رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس أبو جهل جنب أبي طالب لأنه كان يخاف أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس بجنبه فربما يرق له قلبه يرق له قلبه ولذلك لما توفي كان هذا الخبيث أبو جهل كان بجانبه وكان يمنعه من كلمة لا إله إلا الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول له يا أبتي لأنه هكذا أو يا عمي قل كلمة قل هذه الكلمة أشفع لك بها عند الله أشفع لك بها عند الله سبحانه وتعالى ولكن كما جاء في الحديث الصحيح أن آخر كلمة قالها أبو طالب هي على ملة عبد المطلب وبعض الناس الذين قالوا بإسلام أبي طالب هم استدلوا بهذه الكلمة على إسلامه كيف؟ هم قالوا لأن عبد المطلب كان على الإسلام وكان على التوحيد والله أعلم خصوصا الذين قالوا أن كل آباء النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيدنا آدم كلهم مسلمون وكلهم موحد فإذا قال على ملة عبد المطلب فملة عبد المطلب ملة التوحيد أليس كذلك؟ ولكن هو أيضا قال لولا مخافة العجائز في قريش أنهن سيقلن أنه خاف من الموت فقال هذه الكلمة حتى وقت الموت عنده هذه الحمية الجاهلية حمية جاهلية يعني أنا سأدخل جهنم لكي لا تقول العجائز في مكة أنه خاف من الموت أليس كذلك؟ <laughs> والله أعلم فجمهور أهل السنة أكثرهم ان ابا طالب مات مشركا ابا طالب مات مشركا وهناك احاديث صحيحه في البخاري الذي التي التي يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم انه اخف الناس عذابا يوم القيامه ابو طالب سيعذب ولكنه اخف الناس عذابا والله اعلم فهينما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المجلس جلس في الباب لأن هؤلاء الناس كلهم ملأوا هذه الغرفة التي كان فيها أبو طالب ثم جرى بينهم الكلام الذي سنقرأ إن شاء الله قال المشركون ذلك حين ذهبوا إلى أبي طالب يطلبون منه أن يكف الرسول عن شتم آلهتهم شتم شتم يشتم شتما شتم آلهتهم فقال الرسول صلى الله عليه وسلم لأمه إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها يدين لهم بها العرب سبحان وتؤدي إليهم بها العجم الجزية فقالوا ما هي لنعطينكها لنعطينكها وهذا القول في الحقيقة في حديث الترمزي أنه قول أبي جهل هو قال كلمة واحدة بس نحن نعطيك عشر كلمات إذا, كانت ب... إذا كان بهذه الكلمة سنغلب على العرب كلهم وسيؤدي العجم الجزية إلينا بكلمة واحدة فنحن نقول عشر مرات ما في مشكلة قال لا إله إلا الله فقاموا فزعين يقولون hmm. هذا هو فقاموا فزعين مندهشين متحيرين يعني لم يكونوا يتوقعون أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب فنزلت هذه الآية وهذه الكلمة التي في حديث الترمزي فنزلت دلیل على ان هذا سبب او سبب نزول الايه نزولا صريحا او صيغه صريحه اليس كذلك لانه ذكر الحادث اولا وبعد ذلك قال فنزلت فعرفنا ان الايه نزلت عقب هذا الحادث عقب هذا الحادث والله اعلم وانطلق الملأ منهم ان يمشوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا بمعنى أنهم خرجوا من مجلس أبي طالب وقالوا امشوا امشوا وهناك معنى آخر امشوا بمعنى استمروا على طريقتكم استمروا على الشرك ولا تغيروا يعني إنه قال إذا قلتم لا إله إلا الله فإنكم ستغلبون العرب والعجم أيضا فربما خطر ببال بعض الناس أننا لا يعني نضر أنفسنا إذا قلنا هذا الكلام فسنشوف يعني هل نغلب على الأرض فقال أبو جهل لا لا لا لا, لا, لا تغيروا ولا تفكروا في هذه الكلمة امشوا امشوا على طريقتكم امشوا على منهجكم وعلى شرككم وكفركم ولا تتفكروا أبدا في تغيير أنفسكم وهذا هو الشيء الصعب يعني هذا سهل جدا أن يمشي الإنسان كما يمشي الناس في المجتمع يتبعهم ويقلدهم ويقول كل الناس يفعلون هكذا فأنا لا وهذه هي طريقة الناس وطريقة العوام أيضا أما طريقة الأذكياء فهي أنهم يفكرون ولا يمشون إلا بعد أن وجدوا أن هذه الطريق تؤدي إلى السعادة والخلاص أليس كذلك؟ وهم قالوا لا ولذلك الناس الذين يستطيعون أن يغيروا من قناعتهم ومن أفكارهم في آخر عمرهم هؤلاء هم الأذكياء حقيقة هم مستعدون لقبول الحق دائما مستعدون لقبول الحق دائما وما أكثر الناس فيتجاوزون الثلاثين سنة وأربعين سنة ويفقدون هذه الملكة ملكة تغيير أنفسهم يفقدون هذه الملكة أليس كذلك؟ لأنهم ما اعتادوا أنفسهم أو ما عودوا أنفسهم على قبول الحق وانا ذكرت لكم الرجل الذي انا اعرفه الذي ما شاء الله عنده هذه الملكة ملكة قوية جدا انه يغير افكاره ويغير قناعاته ويعني مستعد لقبول الحق في كل وقت هو جدنا دكتور ابصار احمد هو الرجل ما شاء الله رجل علم حتى الان يقرا كما يقرا طالب علم أليس كذلك؟ مع أنه كان رئيس قسم الفلسفة في جامعة بنجاب أنتم تعرفون هذا الشيء ودرس كثيرا ومع ذلك هو يقعد كطلاب العلم أمام الجهال مثلنا أليس كذلك؟ فما شاء الله عنده هو مستعد لقبول الحق في كل وقت وعنده قلب طفولي سئل مصطفى صادق الرافعي وهو من كبار أدباء مصر في القرن الماضي سئل عن السعادة ما هي السعادة؟ فقال أن يكون قلبك قلب طفل قلب طفل هو ينظر إلى كل شيء جديد بدهشة وبحيرة أليس كذلك هو لا يتعود الطفل لا يكون متعودا متعود چیزوں کو عادت میں لے آنا الطفل لا يكون متعودا أبدا ولكنه حينما يكبر يكبر شيئا فشيئا سنة فسنة يبدأ يتعود الأشياء ولا يرى الأشياء كما كان يرى في أول مرة مثلا إذا شاف صرصورا صرصور لابعك فإنه يتحير يعني كأن هذه يعني كأن هذا الشيء شيء عجيب جدا أليس كذلك؟ ولكن نحن نشوف شيء عادي شيء عادي بالنسبة لنا نحن نرى الأشجار والأزهار والورود والورود وكل شيء من العجائبات وآيات الله سبحانه وتعالى وقد تعودنا عليها وقد تعودنا عليها وإيش قال الله سبحانه وتعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون هذا هو معنى الآية أنهم تعودوا على هذه الأشياء فكل شيء يدل على الله لو نظرنا إليه نظرة طفل أليس كذلك؟ هذا هو المعنى فسعادت الانسان ان يكون قلبه قلبا طفوليا صح ولكنه ايش يقول ابو جهل هذا الذي وهذا يعني یعنی لماذا قيل له انه بل لماذا قال له الرسول انه فرعون الامه لانه منع كثيرا من الناس الذين كانوا على وشك ان يؤمنوا مثل وليد بن مغيرة كان على وشك كاد ان يؤمن لولا ابو جهل لولا كاد يؤمن ولكنه كان كان كان يعرف يعرف يعرف هذا خبيثا وذكيا ولذلك وكان الناس بسيماهم نہیں یہ تو گھڑی ہے آج آج جمعہ جمعہ ہے سوری بھول گیا یار میں جمعہ تو نہیں میں بھولا تھا لیکن میں یہ بھول گیا کہ آج میں نے جلدی جانا سوری جو جوش جو ہے <laughs> ٹائم ہی نکل گیا اچھا میں تو گیارہ بیس کا حساب لگا کے بیٹھا ہوں